حضرت ابو اسامہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ابراہیم نخائی کے علاوہ کسی صحابی یا تابعی سے نشاور نبیس کے پینے کی رخصت صحیح سند کے ساتھ نہیں پائی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوون